حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم بیت الخلاء میں آؤ تو پیشاب پہانے کے وقت قبلے کی طرف منہ نہ کیا کرو بلکہ مشرق یا مغرب کی طرف رخ کیا کرو ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب ہم شام میں آئے تو دیکھا کہ وہاں کے بیت الخلاء قبلہ رخ بنے ہوئے تھے چنانچہ ہم اس سے منہ پھیر کر بیٹھتے تھے اور استغفار کرتے تھے سننے ابو داود حدیث نمبر نو